السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ الرحمن الرحیم تو کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قبل دخول کی صورت میں بیوی کو کیا دیا جائے گا تو اس کی ٹوٹل چار صورتیں بنتی تھی پہلی صورت یہ کہ نہ مہار مقرر کیا گیا ہو اور نہ سبق اور فرق سے گئی ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر کیا گیا ہو لیکن صحبت اور خلوت کی نوبت نہ آئی ہو جبکہ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی ہو ہو گئی اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر متعین کیا ہو اور صحبت یا خلوت کے بعد طلاق بھی ہو تو ان چاروں صورتوں کا حکم ان میں سے جو پہلی دو صورت ہے ان کا حکم تو انہی آیتوں بھی ہے جو پہلی صورت اس کا حکم یہ تھا کہ مہر تو واجب نہیں ہوگا البتہ شوہر پر یہ ضرور واجب ہوگا لازم ہوگا کہ وہ بطور تحفہ کے اپنی طرف سے کچھ دے دے کم از کم ایک کپڑا ہی دے دے اور اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ مالدار کو اپنی حیثیت کے مطابق اور متوسط یا کمزور غریب آدمی کو اپنی حضرت کے مطابق کہنا چاہیے تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا تو آج ہم پڑھیں گے کہ مزید بینجان اور رُكْبَانًا تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے پہلے کچھ دے گیا تھا جو پچھلا آیت کریمہ تھا اس کا اس کی تشریح دے گئی اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں شروع کریں گے وقوموا للہ قانتین یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ کا جو اخری حصہ ہے حافظ والا صلوات و صلات لوسا وقوموا للہ قانتین حافظ والا صلوات تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو و صلات لوسا اور بیچ کی نماز کا و خاص طور پر بیچ کی نماز کا وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے بادف فرمان بردار بن کر کڑے ہوا کرو اس کی جو تشریح تھی وہ رہ گئی تھی قیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مطیعین یعنی اطاعت گزاروں کی طرح فرمان برداروں کی طرح یعنی کانتین کا مطلب ہے کہ بادب کڑا ہونا ہے نماز کی حالت میں اور بعد نے کہا ہے کہ اطاعت گزاروں کی طرح فرمان برداروں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عامر بجا لانو والوں کی طرح نماز کی حالت میں کڑا ہونا چاہیے قول صلی اللہ علیہ وسلم کل قنوت فی القرآن فہو وطا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی قنوت کا لفظ ہے اس امراض اطاعت گزاری ہے اطاعت ہے اطاعت مراد ہے رہو احمد وغیرہ اس کو روایت کیا احمد وغیرہ نے وقیلہ ساہ کتینہ اور بعد میں اس کا تشریح تفسیر کی ہے ساکتین کے ساتھ یعنی خاموشی کے ساتھ یعنی نماز کی حالت میں جب تم نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے کیسے لحادیث زیل بن آرکم زیل بن آرکم کے حدیث کی وجہ سے جنہوں نے کہا کہ کنہ نتکلم فی صلاتی ہینا حتی نظر فعمرنا بسکوت کہ ہم نماز کی حالت میں نماز کے دوران باتیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ نازل ہوا اور ہمیں سکوت کا خاموشی کا حکم دیا گیا امرنا ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا وہ عن الکلام اور ہمیں باتوں سے منع کیا گیا اور ہمیں باتوں سے منع کیا گیا تو یہ عزیز جو ہے نا یہ بھی اس پر دال ہے کہ یہاں پہ قانتین سے امراض جو ہے نا ساکتین ہے یعنی نماز کے دوران نماز کی حالت میں خاموش رہنا چاہیے اسلام میں شروع میں کیونکہ احکام بدرجیز نازل ہو رہے تھے تو اس وقت تک نماز کی حالت میں باتوں سے منع نہیں کیا گیا تھا تو پھر حضرت بن حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نماز کے دوران نماز کی حالت میں کیا کر کرتے تھے پھر اس کے متعلق حکام نازل ہوئے اور ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا کہ نماز کی حالت میں خاموش رہنا ہے بات نہیں کرنی اور ہمیں بات کرنے سے منع کیا گیا آگے ایسی کرنو آیا فَإِنْ خِفْتُنْ فَرِجَالًا اَوْ رُخْمَانًا اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کڑے کڑے اور رکبانا یا سوار ہونے کی حالت میں فَإِذَا اَمِنْتُمْ یعنی نماز پڑھ لینی چاہیے اس فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ فَذْكُرُ اللَّهَ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو کما عَلَّمَكُمْ مَعْلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے فَإِنْ خُفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو اگر تمہیں خطرہ ہو تمہیں اندیشہ ہو تمہیں ڈر ہو من بن دشمن سے او سیلن یا سیلار سے او اوسط یا درندے سے فین خفتم اگر تمہیں ڈر ہو خطرہ ہو اندیشہ ہو من عدوین دشمن سے او سیلن یا سیلاب سے او سبعین یا درندے سے فرجالن جمع و راجل یہ راجل کی جمع ہے ایمشاتن تسلو یعنی پیدل زمین پر نماز پڑھو یعنی جنگ کی حالت میں ظاہر کی بات ہے موقع نہیں ہوتا ہے کہ بندہ سکون سے اتمنان سے نماز پڑھ لے یا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لے جس طرح کہ عام حالات میں ہوا کرتا ہے کیونکہ جنگی حالات میں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس حدیث کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں موقع نہ مل رہا ہو دشمن کا خوف ہو یا سیلاب ہو یا درندے کا خوف ہو تو اس صورت میں پھر جس طرح مناسب ہو جس طرح آسانی ہو اگر سوار یعنی سوار ہو یا سوار کے بغیر پیدل ہو کسی بھی طریقے سے جو ہے نا نماز کا اگر موقع مل جائے تو نماز پڑھ لینی چاہیے اور رقبان یا سواری کی حالت میں یا سواری پر اور رقبان یا سواری پر جمع اور یا عاقب کی جمع ہے ایسے فام کریں جس طرح ممکن ہو جس طرح مناسب ہو جس طرح موقع ملے اسی طرح نماز پڑھ لینی چاہیے مستقبل کی غیرہ یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے موقع ملے تو بھی صحیح ہے اور اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا مشکل ہو تو اس کے بغیر بھی نماز صحیح ہو جائے گی یعنی جنگ کی حالت میں اگر قبلے کی طرف ہو تو صحیح اگر قبلے کی طرف نہ بھی ہو تب بھی نماز صحیح ہوگی تو سجود کیونکہ موقع نہیں ہوتا رکو اور سجدہ کو اطمینان سے کرنے کا یا باقاعدہ رکو اور سجدہ کرنا تو اگر اس کا موقع نہ مل رہا ہو تو رکو اور سجدے کو اشارے سے بھی کر سکتا ہے فیضا امین تم جب تم معمون ہو یعنی محفوظ ہو جاؤ جب تم محفوظ ہو یعنی امن کی حالت میں آ جاؤ من الخوف خوف سے ڈر سے فذکر اللہ تو اللہ تعالی کا ذکر کرو ایسولو یعنی نماز پڑھو کما علمکم جس طرح کے تمہیں سکھایا ہے تعلمون یعنی جس طرح کے تمہیں سکھایا ہے جس طریقے سے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف جس سے پہلے تم ناواقف سے مالم تعلمون تال یعنی جس طرح کے تمہیں سکھایا ہے جس طریقے سے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے معلوم سکون تعلمون جس سے پہلے تم ناواقف تھے قبل تعلیمی ہی فرائض ہے یعنی نماز کے فرائض کے تعلیم سے تم نواقف سے نہیں جانتے تھے وہ یہاں اور نماز کے جو حقوق ہے جو فرائض ہے القاط مانا مثل اور اس میں جو کما علم محکم کما میں جو کما کاف ہے یہ مثل کے معنی میں ہے اور کاف کے بعد جمع ہے کما یہ ہے یہ موصول ہے یا مصدریہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یہ ایت کریمہ اور اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ متوفا متوفانہ زوجہا کہ جو عدت تھی یعنی اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں اور ایک پورا ایک سال ہوا کرتا تھا تو اسلام نے شریعت نے اس کو گھٹا کر کم کر کے چار مہینے اور دس دن مقرر کیا تو پہلے جب آیاتی میراث نازل نہیں ہوئی تھی جس کا پورا فصل تذکرہ سورت نسانہ ہے تو اس سے آیات مراج کے نزول سے قبل مردوں کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے خصوصاً بیوی کے لیے گھر والوں کے لیے وصیت کرے یہ اس ایک سال کی وصیت کرے یعنی ایک سال تک جتنا خرچہ ہوتا ہے یا جتنی زجران کی ضرورت ہوتی ہے اس کا وصیت ضروری تھا لازمی تھا واجب تھا یہ اس وقت جب آیات مراج نازل نہیں ہوا تھا لیکن جب آیات مراج نازل ہو گئی اور ہر رشتہ دار کا الگ الگ حصہ مقرر کیا گیا کہ بیٹے کو کیا ملے گا بیٹی کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا شوہر کو کیا ملے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی عائزہ اور قارب رشتہ دار ہیں جن کو میراث مل سکتا ہے ان کی تمام تر تفصیلات اور ان کو حصوں کی تفصیلات نسان تفصیل سے بیان کیے گئے تو پھر یہ منسوخ ہوا تو کریمہ بعد میں نظر ہوئی ہے اور یہ حکم پھیلاتا تھا تو یہ منسوخ ہے کہ جو نے کسی رشتے دار کے لیے وصیت کرنا یا گھر والوں کے لیے وسط کرنا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو لیکن اپنے کے لیے قاری رشتے دار کے لیے جو میراث کے مستحق ہو جن کو میراث ملنے کی امید ہو مل سکتی ہو یا ان کا کوئی حصہ ہو تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے اس ان آیت کریمہ کی وجہ سے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو بچت کا تذکرہ ہے کہ اپنے بیویوں کے لیے گھر والوں کے لیے ایک سال کے وصیت کرو تو یہ اس وقت تھا جب آیت کی جو تفصیلات ہے رشتہ داروں کے حصوں کی جو تفصیلات ہے وہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی جب وہ نازل ہو گئی تو یہ منسوخ ہے تو اب چار مہینے دس دن عدت تو برقرار رہے گی یعنی وہ گزارے گی متوفانہ دو جہاز اس کا شوہر مر جائے لیکن پورے ایک سال کے لیے جو اس کے لیے وسط کی جاتی تھی وہ وسعت میراث کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہے تو ان میں اس کا تذکرہ ہے والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے ہیں اور یذرون ازواجا اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائے وصیتا لازواجہم تو اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کرے مثلا الى الحول کہ ایک سال تک او ترکین سے نفقہ اصول کرنے کا فائدہ اٹھائے گی غیر اور ان کو نکالا نہیں جائے گا یعنی ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا فین نہ ہاں اگر وہ خود نکل جائے فلا جناح علیکم تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق اور جو کچھ بھی کرے فیما فعلنا فی انفسہن قاعدے کے مطابق اور جو کچھ بھی کرے اپنے ہاتھ میں ہے معروف یعنی، اور کے مطابق قاعدے کے مطابق کے مطابق اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی ایک سال تک تو جس وقت یہ چار مہینے اور دس دن کے نہیں اتری تھی بسم الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج کہ ان کو شوہروں کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا فین خرجنا اگر وہ خود نکل جائے فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما فعلنا کی انفسینا وہ جو کرتی ہے اپنے نفسوں کے بارے میں یعنی اپنے بارے میں من معروف قائدے کے مطابق واللہ عزیز حکیم اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے حدیث آیت کلشی کی طرف آتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ویزرون ازواجن اور بیویا چھوڑ جاتے ہیں یعنی پیچھے بیویا رہ جاتی ہے فلیوسو تو وصیت کرے وصیتن وصیت فکراتی برفع علیہم یعنی ان پر وصیت کرنا لازم ہے یہ زلسہ کے پہلے بتایا گیا کہ اس وقت یہ حکم تھا جب آیت میراث میں ورثہ کا جو تفصیلی تذکرہ ہے تفصیلی حصے ہے وہ نازل نہیں ہوئے تھے اب جب وہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے تو یہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے منسوخ ہو گئی ہے اب اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں تمام جتنی بھی عورت ہے ان کا ہر ایک الگ الگ حصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے لازواجہم اپنی کو ویعطوہن متاعن ویعطوہن اور ان کو دے دے یعنی سامان ما متانا والکسوہ جی وہ فائدہ ہے اس کے ذریعے خرچے میں سے اور کپڑوں میں سے اتنا سامان ہو اتنا نفقہ اتنا مال اسباب جو اس کو دیے جا رہے ہیں اوسر کی جا رہی ہے کہ اس میں سے نفقہ یعنی خرچے کا انتظام بھی ہو اور کپڑے لباس کا انتظام بھی ہو کب تک تمام الحول سال کے تمام ہونے تک سال کے اختتام تک موت واجب علیہم تربسو یعنی اس کی موت سے جو کہ واجب ہے ان پر اس کا انتظار کرنا یعنی یہ جو عدت ہے عدت ان پر ضروریت لازم تا لازم ہے جب شوہر مر جاتا ہے تو چار مہینے اور دس دن چار مہینے اور دس دن عزت گزارنی لازم ہے تو اس دوران جو یہ شوہر کے گھر میں رہتے ہیں تو چار مہینے دس دن تو شوہر کے گھر میں رہے گی یہ عورت اور اس کے بعد پورے سال تک اس کے لیے وقت کی جائے تاکہ وہ اپنے نفقے کا خرچ کا اور لباس وغیرہ کا انتظام کر سکے لیکن جس طرح کی بتایا گیا یہ منسوخ ہے غیر اخراج غیر اخراج حال یہ حال ہے ای غیر مخرجات من یعنی ان کو نہیں نکالا جائے گا اپنے رہائش کی جگہ سے جو کہ شوہر کا گھر ہے جو کہ شوہر کا گھر ہے فین خرجنا اگر وہ نکل جائے یعنی خود بخود کسی نے اس کو نہ کہا ہو بلکہ خود بخود شوہر کے گھر سے خود بخود نکل جائے فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے یہ اولیاء المیت میت کے اولیاء پر یعنی میت کے جو بھائی ہے یا جو دوسرے رشتہ دار ہے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ عورتیں جن کو جن کی شوہر مر گئے اور چار مہینے دس دن گزرنے کے بعد یہ شوہر کے گھر سے نکل جاتی ہے تو پھر میت کے جو رسے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا فیما فعلنا فی آنسا اور جو کچھ کرتی ہے اپنے نفسوں کے بارے میں من معروف ان قائدے کے مطابق شرعان تتزیون و ترک الاحدار وقت نفقہ تیانہا یعنی شرعی طور پر جس طرح کے تتزیون یعنی بنا سنگار کرنا خوبصورت اپنے آپ کو خوبصورت کرنا و ترک الاحدار وقت نفقہ تیانہا اور اور ہدایت کو چھوڑنے کا وقت اور خرچ کو قطع کرنے کا انہا اس عورت سے سے کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سوگ یعنی ظاہر سی بات ہے جب یہ چار مہینے اور دس دن گزار رہی ہے تو ایک سوگ کی قیفیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے یعنی وہ غم زدہ ہوتی ہے پریشان رہتی ہے تو چار مہینے دس دن گزرنے کے بعد اگر یہ کی بناو سنگار کر لیتی ہے یا جو سوگ ہے اس کو چھوڑ لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ عزیزن فی ملکی حاکیمن فی سنعی اللہ تعالیٰ زبردست ہے اپنے بادشاہی میں حاکیمن حکمت والے ہے اپنے سنعات میں والوسیت المذکورہ منسوخہ تم بی آیت المیراث جس طرح کی طریقے بیتایا گیا کہ یہ جو مذکورہ نہیں ہے یعنی اس آیت کریمہ میں جس کی وسیعت جس وسط کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ منسوخ ہے آیت میراج کی وجہ سے ہے جس میں پوری تفصیلات مذکور ہے اور رسک کے وَتَرَبَّسُ الْحَوْلِ بِعَيَتِ عَرْبَةَ عَشْرٍ وَعَشْرًا اور ایک حول ایک سال کا چہنہ انتظار کرنا یہ منسوخ ہے یہ جو پچھلے ہم نے آیت پڑھی کہ مصوفانہ زوجہ کی عدد چار مہینے اور دس دن ہے سابقات المتاثرہ کی نزول یعنی ہے تو مقدم لیکن نزول میں مؤخر ہے تو سکنا ثابت اند شفعی اور سکنا شوافی کے نزدیک جو نہیں ثابت ہے وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین وللمطلقات اس طرح کی ایک آیت جو ہے نا اس سے قبل پہلے بھی گزر گئی ہے تو یہ دوسری مرتبہ آ رہی ہے تو وہ جو آیت کریمہ تھی یعنی ساری خدمت سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے وہاں مسلقات سے جن کو قبل دخول طلاق دی گئی ہو اور اگر مہر متعین نہیں ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جوڑا شوہر پر دینا لازم ہوگا ضروری ہوگا واجب ہوگا تو اس جس کو مت کہا جاتا تھا تو اس ایک جوڑے سے جو ہے نا اس کو فائدہ پہنچانا مراد ہے اور اگر مہر متعین ہو تو پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس صورت میں پھر نصف مہر مراد ہوگا اور یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ میں جو ہے نا ان عورتوں کو پیدا پہنچانا مقصود ہے یا ان عورتوں کو پیدا پہنچانا مراد ہے جن سے کلبتی صحیحہ یا وسیع ہو چکی ہو اس کے بعد طلاق جی گئی ہو تو اگر مہر متعین تھا تو پیدا کے مطلب اس میں یہ ہوگا کہ پورا مہر دینا اور جن کا مہر مہر متعین نہیں ہے ان کے فائدہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مہر مثل دیا جائے وللمطلقات متاع اور مطلقات کے لیے یعنی جن کو طلاق دی گئی ہو اور متعلقہ عورتوں کے لیے بالمعروف متاع بالمعروف قائدے کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے قاعدہ کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے حق نل متقین متقیوں پر ان کا حق ہے متقیوں پر ان کا حق ہے وہ متعلقات اور متعلقہ عورتوں کے لیے متعلقہ عورتوں کو متا سامان ہے یہ یعنی کو دیا جائے گا بالمعروفی معروفی قائدے کے مطابق بقدر الامکان ہے بقدر الامکان جتنی بس میں ہو طاقت کے مطابق اس طرح کے پہلے ہم نے پڑھا حقا حقن منع یہ حق ہے نصب فعله المقدر کہ یہ منصوب ہے فعل مقدر کی بنا پر فعل مقدر کی وجہ سے اپنے فعل مقدر کی بنا پر یہ منصوب ہے علی المتقین پرزگاروں پر یعنی پرزگاروں پر نیکوں پر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ حق ہے کرره لیعمل ممسوسه ایزن ممسوسه ایزن اذ الایه سابقه فی غیرها کرا اس کو دوبارہ اس آیت کریمہ کو جس طرح کہ پہلے بتایا گیا اس کو دوبارہ مقرر لایا اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ لیعمل ممسوسه تاکہ عام ہو یعنی اس کا حکم عام ہو موسوسہ جس کا توجہ کی گئی ہو اسی طرح اذ الایه سابقه فی غیرها اس جو پہلے والی ایت تھی او غیر موتوعہ غیر ممسوسہ جس کے ساتھ خلوت نہ کی گئی اس کے بارے میں تھا اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس اور ان متعلقہ عورتوں کے بارے میں جن کے ساتھ خلوت سیاہ ہو گئی ہو ہوتی ہو گئی ہو تذالک اسی طرح کما بین لکم ذکر اس طرح کے بیان کیا گیا تمہارے لیے اس کا تذکرہ کیا گیا یبین اللہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنے آیات کو اللہ کو امید ہے کہ تم سمجھداری سے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو تاکہ تم سمجھداری سے کام لو برو نے تم غور و فکر کرو سوچ تدبر سے کام لو یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ہو تو بچے جو ہے کہ ان شاء اللہ زندگی بھر کے رہی اس کو کل پڑیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ